وہیب نے خالد سے اسی سند سے مذکورہ بالا حدیث کے ہم روایت کیا سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو نواسی